عبید بن جبیر کہتے ہیں میں سیدنا ابو بسرا غفاری رضی اللہ عنہ کے ہمراہ فستاد سے اسکندریہ جانے کے لیے ایک کشتی پر سوار ہوا جب ہم اپنی بندرگاہ سے روانہ ہوئے تو انہوں نے دسترخوان منگوایا بس فون کے قریب کیا گیا پھر انہوں نے مجھے ایک کھانے کی دعوت دی یہ رمضان کا واقعہ تھا میں نے کہا ابو بسرا اللہ کی قسم ابھی تو ہمارے مکانات ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہوئے یہ سن کر انہوں نے کہا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرتے ہو میں نے کہا جی نہیں انہوں نے کہا تو پھر کھاؤ پھر ہم نے اپنی منزل مقصود پر پہنچنے تک کوئی روزہ نہ رکھا حدیث نمبر اڑتیس سو سینتالیس مسند احمد